انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی آپ کی سواری کے لیے براق لایا گیا براق لگام لگایا ہوا تھا اور اس پر کاٹھی کسی ہوئی تھی آپ نے اس پر سوار ہوتے وقت دقت محسوس کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے یہ کہہ کر جھڑکا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تجھ پر اب تک ان سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی معزز شخص سوار نہیں ہوا ہے یہ سن کر براق پسینے پسینے ہو گیا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکتیس یہ حدیث صحیح ہے